کا اصلی منشا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی لو انسان کو عمل کا پیغام دیا راست بازی کا سبق پڑھایا حق و صداقت کا درس دیا اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے جن کے نصیب اچھے تھے انہوں نے معافت کی دامن پکڑا غلامی کی جانساری کی اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ چاند کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا بسائب ٹوٹے طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا امیر تھا یا غریب تھا مرد تھا یا عورت تھی کوئی بھی تھا اور کیوں نہ ہو جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے صحابہ گرام کی جان نکل جاتی تھی مکہ مکرمہ ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو چارت نصیب فرمایا امین کہہ دو مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے تھوڑی سی تعداد ہے کفر زوروں پہ ہے ان نے انگرائیاں لے رکھی ہے اور وہ دار نتبہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے قرآن کریم نے لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا فرمایا ہم کرو لگی نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو ان کی تحریر ختم ہو جائے گی ان کا مشن ختم ہو جائے گا اور یوخ بھی کیا انہیں چلا وطن کر دو دیش نکالا دے دو اویگ پی لو سے قتل کر ڈالو نبوت کو دنیا میں سے دینا مو نشان بنا دو اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی تم نے بھی تدبیر کی ویم کرو نا ویم کرو بھی تجویز بنائی تم نے بھی پروگرام بنا تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں وہ خیر الماکر پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کا کارگر ہے کون آگے نکلتا ہے یہ مارنے کے ٹہ ہیں یہ ختم کرنے کے ٹحے ہیں یہ مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات سجدے فرماتے ہیں سیدہ ایسا ستھی کر اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی اچانک میری آنکھ کھلی آپ کا سر سٹکے میں ہے اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اس قدر آہاری کی اس قدر آگ کی فرمائی آپ کا سانس گھٹنے لگا ایسا ستی کا فرماتی ہے میں کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی دعائیں مانگتے ہیں میرے کروڑ کار میری امت کو معاف کرتے میری امت کو بخشتے ہیں آواز آتی ہے اور میرے کالی کملی والے اور محبوب رویا نہ کر اتنا پریشان نہ ہوا کر کان لیعذبہم کالو فیہم وما کان اللہ معذبہم حس تک میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا ان کو نہ کروں گا ان کو برباد نہ کروں گا اور میرے پروتی موت تو پر حق ہے موت تو سب کی آئے گی میں تو یہ بات چاہتا ہوں میرے پاس کی آنے والی میں جب پردہ کر جاؤں جب میں رخصت ہو جاؤں میرے پاس میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے اب آدائی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے اللہ بہم یس تک جو استفار کرنے والے لوگ ہوں گے جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے جو ماں کی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے مجھے اپنی چبلائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی رو رو کے دعائیں مانگی حضرت ابو ارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جب عذاب کی آیت آتی اتنا سات پھول جاتا اس قدر گھبراہٹ آ جاتی مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو نبی ساری ساری رات روئے نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کی امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے ہو گئی قبر کی تیاری ہے آج تک یہ نہ سوچا سن مل ہوں آزاد کل ہوں اذا چلا دینے والا تباہ کر دے گا کون اس سیرت کو پڑھے قرآن کی سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا صحابہ اکرام نے جنوں کی جن کی آنکھوں میں حضور کا حال دیکھا تم نے کبھی اپنے لکڑی کا لباس نہ پوچھا اٹل کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبے ہوئے ہیں آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں پیٹ سے پتھر باندھ رکھا ہے رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے دو پتھر بنے اب وہ ساری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اللہ اللہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو مجھے یہ سعادت ملے امام الانبیاء میرے مہمان بنے مدینے میں پہنچے سب نے تمناؤں کا اظہار کیا اپنی خواہشات کا اظہار کیا صحابہ رو رہے ہیں کاش یہ دولت مجھے مل جائے فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کہاں بیٹھ جائے گی میں وہی ٹھہروں گا میں وہی کا مہمان بنوں گا جن گھروں میں بسترے تھے جن گھروں میں کھانے تھے جن گھروں میں تمام تھا انتظام تھا اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی ابو ایوب انصاری کے گھر میں تین دن کا پہلے سے پاتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے اللہ کے حکم سے قیام ہے اللہ میاں نے ٹھہرایا ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا کہ گھر میں تین دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے ارے کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی ہم اوپر نہیں جاتے ہم نیچے رہیں گے بال بچوں کو اوپر لے جاؤ نبی ابو شوق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور نبی اپنے کی بیوی کے عزت کو آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ پھرتا ہے میں ابھی اسی میں جب ہندوستان گیا پٹیالے شہر میں زور کی نماز میں پڑھ کے نکلنے لگا ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا تو سارے سید کی بیٹی ہو کے گھر میں چونتیس برس ہو گئے کھاتے ہوئے اور کب چھڑاؤ گے کرنال شہر میں پہ کھڑے ہوئے اس عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو میں نے کہا رو پڑی کہنے لگی تو تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا اور آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لو گی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہم نیچے قیام کریں گے تم اوپر چلے جاؤ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا میں اوپر آ گیا ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں میرے آقا نیچے ہے تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا ابو انصاری ساری جا کے پوچھ لے کوٹے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں کھڑا ہوا سوچ رہا ہے سچو پنج میں ہے نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی علماء ہمارے لکھا ہے ابو ایوب ساری نے مدینے میں ساری رات مڈیرے سے لٹک کے گزار دی تمام رات ابو انصاری رضی اللہ مڈیرے میرے لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا اوپر بیٹھتا ہوں ہوگی ارے نہ بیٹھانا نیچے گیا ساری رات لٹک کے گرا آج ہم سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا بنے گا کیا جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جہاں پٹ ہے ان لوگوں کو خدا بندی کریم نے دنیا میں وقت لگا ہے بڑی ولید ہے رضی اللہ اطلاع کی گئی خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پچاس ساٹھ آدمی دیے جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ تخمینہ لگا کے آؤ اسلحہ دیکھ کے آؤ ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں بن ولید تعالی چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے عیسائی بادشاہ کو پتا چلا اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے ہم سے سُنا کر لو ہم سے سُنا کر لو حضرت خالد فرمانے لگے سنا میں دیر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پر مسلمان بن جا میرا بھائی بن جا جنت کا حقدار بن جا میرے نبی کا غلام بن جا اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا ابھی تمام باتوں میں سیاح ہو جائے گی کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑا ہے جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں تو نے میری فوج دیکھی ہے ایک دو لاکھ فوج لے کے آیا ہو جائے گی میری فوج تمہیں کلمے پڑھا رہا ہے ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہو وہ کہنے لگا ہے کوئی سلاد فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے کہا اس گستاخ کی کیسن کاٹ مارو حضرت خالد کے ساتھ دو آدمی اور تھے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی ہے جی, جی ابھی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی ابھی آپ برہم ہو گئے ابھی حضور آپ ہو گئے اگر تو خالی طور یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو وہ پچاس ساٹھ آدمی کو ہمارے ساتھ مل جائے دو ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرح مت دیکھنا تلوار نکال لو ان شاء اللہ اور ملاقات ہوگی تین آدمی ڈیڑھ سو لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے میں نے سوچا کہ ہوگا ہو بات حالت ولید رضی اللہ تعالیٰ اور دو ساتھی اور تمام کابروں کی فوج میں گر گئے چند شروع ہو گئی ابو بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا ابو بیٹا تو سویا ہوا ہے میرا خالد گھیرے میں آ گیا گھبرا کے اٹھے سور مٹالوں کو جلدی کرو جلدی کرو پہنچو خالد گھیرے میں ہے حضرت خالد کی بیوی ان میں تمیم سنتی ہے کہنے لگی نہیں نہیں مجھے یقین نہیں آتا میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں آ ہی نہیں سکتا گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے دیکھتی کیا ہے وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مور مبارک رکھے ہوئے تھے وہ بھول آئے ان میں تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ تیری ٹوپی یہاں رہ گئی ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں نکالا کپڑے نہیں پھاڑے چہرہ نہیں لوٹا ابو بیگا کے پاس نہیں آئی بغل میں ٹوپی دبائی فرقہ ہوا گھوڑے پہ سوار ہوئی تلوار لے کر گھوڑے کو سرفر چھوڑ دیا صحابہ دیکھ رہے تھے ارے یہ کون ہے یہ تو جاسوس معلوم ہوتا ہے اسے پکڑو پکڑو پکڑو صحابہ نے گھوڑے دوڑائے گھیرے میں لے لیا وہ ٹھاپر کا تو کون ہے کہنے لگی میں چھیڑوں خالد کے بیوی ان میں تمیم ہوں تو کہاں چلی ہے کہنے لگی میرا خالد پھیرے میں آ گیا تو اپنے گھر پہ بھول گا میں پہنچانے چلی ہوں ہمیں دیکھے ہم پہنچا دیں گے تو عورت ساتھ ہے کہنے لگی خالد کی تو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے جان کے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی نکل پڑی آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں کاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں خالد نے ولید بیچ میں ہے تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی کاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا خود حضرت خالد کہتے ہیں اور میرے ساتھیوں اس نوجوان کو پہچانو اس برقع پوش کو پہچانو اس نقاب پوش کو پہچانو یہ کون ہے جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی کمی ہی مار یہ تو بھول آئے ہو پہنچانے آئی ہو اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں جس میں نبی کے پال رکھے ہوئے تھے وہ گھیرے میں آ گئے آج تیرے پاس قرآن نہیں تو گھیرے میں ہے وہ ٹوپی کر کے پھول آیا تھا تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا آج تو کفر کے لڑکے میں پھنسا ہوا ہے تو گھیرے میں ہے تجھے کون بھی نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ تم تعداد بڑھا لو تم چھوٹے بڑے سور لگاؤ کتنی تم کوشش کرو خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا کون پوچھے حضرت خالد تو صرف ٹوکری بھول کر آئے تھے ہم نے قرآن بھلا دیا نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا لاؤ میری امانت ہے کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا محبت میں ہمیں پتا ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا اور تجھے کیسی محبت ہے تجھے کیسا عشق ہے یا تجھے آج تک پتا نہیں چلا عشق تو صاحب کرام کو تھا مدینہ منورہ ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے پرانی وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی وہ مشک میں نہیں ہو سکتی وہ امبر میں نہیں ہو سکتی وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد و خدرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نہیں آئی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ آؤ ادھر ادھر حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ہے صبح کا وقت ہے لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے دو تین میل تک رخص فرمانے کے لیے گئے تو آ کر کے واپس آ گئے اللہ سے میں کامیاب فرمائے صحابی ہے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا آؤ اس کی واقعی میں بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روان کی کیا کچھ فرما دیا توجہ کرنا لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا اور میرے دیوانوں اوپر والوں اور میرے جانی سارا بات سنو پہلے جھنڈا چاخری تیار جل تعالیٰ کے ہاتھ میں دینا پھر جھنڈا دن روا کے ہاتھ میں دینا پھر جھنڈا اسامہ بن سید کے ہاتھ میں دینا حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر تیار شہید ہوں گے یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و خائے صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر تیار شہید ہوں گے اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے اور اسامہ بن سید بچ کے آئیں گے صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا مگر جمعے کا دن ہے سواری میری بڑی تیز ہے میں آخری جمعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چورمہ پڑوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا واپس مدینے میں آئے گھر نہ گئے بیوی بچوں میں نہ گئے بہار میں نہ گئے فصل باڑی میں نہیں گئے لوگوں میں نہیں گئے سیدھے مسجد نبی میں تشریف لائے جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا حضور نے فرمایا بس اللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ تجھے صبح روانہ کر دیا تھا تو تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا میرا یہ آخری جنگ ہے یہ آخری جہاد ہے میرے دل میں ایک بات آئی آج جمعے کا دن ہے اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن روا کا یہ عشق ہے کہ نہیں کوئی ڈر کی بات نہیں کوئی خوف کی بات نہیں کیونکہ بچوں کی محبت میں نہیں کھینچا باغوں کو دیکھنے نہیں گیا بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا ارے حضور کا عشق ہے کہتا آخری آخری آخری ملاقات اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا میری سواری بڑی تیز ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے پانچ سو سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے محبت کی وجہ سے آئے جذبے کی وجہ سے آئے جمعے کے لیے آئے میرے دیدار کے لیے آئے میری ملاقات کے لیے آئے تو میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی پتا چلا عشق وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر اندر ہو غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں وہ فریب ہے وہ دجل ہے آج آپ دیکھ لیں نام دیکھو شکل دیکھو نام ہوگا آج کے رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم پہچان نہیں سکے گا آدمی کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں سورت نہیں سورت نہیں لباس نہیں اخلاق نہیں کردار نہیں تمام چیزوں کا پیسہ نکال کے رکھتی ہے اور آج قوم وجہ سے مصیبتوں سے دو چار ہے سندرے میں پھنسی ہوئی ہے وہ نکل نہیں سکتی وہ سہارا رہی ہے قوت کا حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے مجھے لکما بنا کر نکل جائے بھی مجھے زندگی تلخ لگنے لگی آئے میرے مجھ سے کیوں ہو گئے عبداللہ ابن روا تشریف لے گئے پھر بھی نہیں گئے پانچ بچوں میں پھر بھی نہ گئے اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے تین دن گزر گئے کوئی چیز حلق نہ دی کمر سوجی نہیں ہو سکتی تھی سخت تھا لڑائی شدید تھی تلواریں چل رہی تھی عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مجھے یاد آیا میرے چیلے میں کے خشک ٹکڑے موجود ہیں میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا مجھے مدینے کا باغ یاد آیا مجھے بیوی یاد آئی مجھے اولاد یاد آئی کے دیوانے کا زندگی دیکھ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گیا گیا کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگے جی، اور میری بیوی اور تمہیں چلا تو کسی نے پوچھا چاہتا رہے ہو فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کی صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا میری آکمت خراب نہ ہو جائے میری آخرت نہ بگڑ جائے عبد اللہ ابن رانا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کسی نے لکھا تین دن کا بعد نے لکھا پانچ دن کا پوچھا صحابی ٹکڑے ہو گیا یہ تھا اس کی کہا جاتا ہے لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ اس نے تاخیر کی وجہ سے پانچ سو پانچ سو آدمی کو اس میں جا سکے گا اور جنہوں نے حضور کے اکال کو سرے سے ٹکرا دیا سرے سے ماننا ہی نہیں انکار کر دیا اب یہ فیصلہ تم کرو اب یہ فتوا تم دو کہ وہ جنت میں کب جائے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی پروانوں نے حد کر دی جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے فاروق اعظم کی حکومت ہے سب کا درج اللہ تعالی مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی لڑکیوں کو ہارو سنگھار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں فاروق اعظم کو خط لکھا اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے مسلم کی دولت بخیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پور پھسل گیا پھر یہ جہنم نہیں ٹھہرتا کیا تم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط کا جواب دیا اور صاف صاحب لکھ دیا کوئی پریشانی کی بات نہیں ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی سنا دو ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ سنا کے کمانڈر نے سیپا سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا وکل یگو کم بیا کرو جکم کال کم او قدير مسلمانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اگر تم ان کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری بات ہے وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے بس ایک قرآن کی ایس سنائی زمینہ نہیں ہوا تھا کا قرآن نہیں سنایا ایک ایس سنائی ہے مسلمان فوج کو اور پھر حکم دیا گزرو اس علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے صحابہ گزر رہے ہیں ساغرین مسلمان گزر رہے ہیں تالیاں بجتی ہیں ڈانس ہوتا ہے جھنکار ہے کانا بجانا ہے تمام مسلمان گزر گئے لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والے تم سارے اندھے تو نہیں اس حکم کو کوئی تو دیکھو کھاتے نہیں ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں یہ دیکھیں گے کیسے لڑکیاں کہنے لگی وہ قرآن کیسا ہے اس میں کتنی قوت ہے اس میں کتنی طاقت ہے اس میں کتنی قد ہے اس میں کتنی پاور ہے تو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے تو ایسا حسن نہ دیکھنے دے اور کہنے لگے اور جانے والا یوں نہ جاؤ وہ قرآن کریم آنے بھی سناتے جاؤ سنا ہمیں وہ قرآن ایک مسلمان سپاہی بھی جاتا ہے قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے تاریخ شاہد ہے عیسائیوں کی بیٹیاں تھی یہودیوں کی لڑکیاں تھی کافروں کی بیٹیاں تھی ارے کاٹ کر نیچے چھلانگ لگائی وہ جانے والوں چلا جاؤ ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ ایک ایک سن کر اتنا عمل کیا جن کو ثابت بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ آ جاتی کرو شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا بنگلے میں کوٹھی میں فرح میں کاروبار میں دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا خدا کی قسم ارشاد فرمایا نظری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اہل محتر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہے قیامت کا دن ہے سخت دن ہے بڑی پریشانی کا دن ہے لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہے اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے یہ کون ہے جواب ملے گا تو گالی تک کا مرا تھا تو گانے گاتا ہوا مرا تو گیت سنتے ہوئے مرا تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا آدمی قرآن کو ہوا اٹھا ہے اس لیے اس کے منہ سے برکت قرآن کی برکت سے خوشبو آتی برکتوں کو جانتی یہ بسوں میں دیکھو ٹیکسیوں میں دیکھو پیچھے والوں میں خود لگاتی ہیں نا خود ایک دن میں بیٹھ گیا تو کہنے لگے صاحب ہر سیٹ سیٹ پہ پہ بیٹھ جاؤ فرنٹ اور جب بس ہلتی ہے نا تو میرے ماتھے میں یوں لگے کوئی چیز میں نے پکڑ کے دیکھا تو عورت کی چوٹی ایمان سے میں نے ڈرائیور سے کہا میں نے کہا یہ تیری موٹر بنانی ہے میں کہا نہیں میں نے کہا یہ خود تیری ہے میں نے بابا فرید کی میں بولا کہتے بابا فرید تو مرد تھا اس کی کدھر سے آئی درد ایسی تصویر لٹکی ہوئی ہے یہ کس کی ہے پرانے بابا کی ہے کیول شریف والے بابا کی ہے والے اور یہ بابے تھے یا بابا کی یہ عورتیں دھو رہی تھی اس کو عقل کر اللہ والوں کی توہین کرتے ہو تیری موٹر کو کار کو ویگن کو بس کو یہ بابا بتائے گا خدا نہیں بتا سکتا اسی لیے دکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا رچار ہو گیا اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یہ مرد کا معاملہ میں کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے چٹانگتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ دیر کر سکے وہی خالد بن ولید ہے سب کہہ کا اللہ تعالی ایک دوسرا موقع آیا کافر اپنی فوج کو لے کے آیا بہت بڑا لشکر ہے بہت بڑا لشکر ہے کہنے لگا خالد راجا جا والا بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے کیا بات ہے اس نے کہا خالد میں وہ شہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جل کر خاک ہو جائے گا کوئی بات نہیں وہ شہر مجھے دکھا وہ کافر نے عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی دو قطرے زمین پہ ٹپکائے زمین میں آگ لگ اٹھی زمین میں آگ لگ گئی خالد کا ایمان دیکھو نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو اور نبی کا کہادی ہے نبی کا جانفار ہے نبی کا غلام ہے ہاتھ سے کھینچی لی اور بسم اللہ کر کے تمام کھیچی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں تمہیں تو یہ شہر کچھ نہیں کہتا تم کیا کھاتے ہو تم کیا پیتے ہو تمہارا کیا مطلب ہے اور جاؤ اپنے خیمے میں میں تمہارے ساتھ آؤں گا عیسائی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 مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہی مہینہ ولادت بات عادت کا یہی مہینہ اور حضور کی وفات کا بھی آپ کی رخصتی کا بھی یہی مہینہ بلکہ جی میں نے رات عرض کیا تھا کہ پیدائش میں تو کچھ اختلاف بھی ہے نو کا دس کا گیارہ کا آپ کی رخصتی میں کسی کا اختلاف نہیں اور اگر بارہ پیدائش کی ہے تو بارہ وفات کی اللہ میاں نے جان کے رکھی تو بھی کراچی کے لوگوں خدا بند عالم تمہارے یہاں بے نیاز ہے کہ نہیں اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو اللہ میں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے دعوت کریں گے ٹول بجائیں گے کیا کیا خرافات کریں گے اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی فرمایا اگر خوشی آئے اچھلا مت کم آئے تو نہ ہو جاؤ وہی دن خوشی کا اور وہی دن کمی کا تجھے غم کا کیا پتا تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا تیری مر جائے تجھے غم کا پتا تیرا جمال کریل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا تم نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا تم نے باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو کب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا کیا جانے کہ صحابہ کرام اس دن کیا بیتی عجت الگتا کے زمانے سے لے کر ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے آخری وقت ہے مرد الموت ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ نجمعین کو جمع فرما فرما اے ام حبیبہ ایسا نبی اے افسا تمام کے تمام بخوشی عادت کو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا بنیاد پڑ رہی ہے گنبد بجے خدراک سید ایسا سچی کا اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آخری وقت تھا پسینے آئے گھبراہٹ ساری ہوئی سلام میری ایسا ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے سمجھی پانی پیئیں گے میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی میں پانی کا پیالہ لے کر آدری قسمت ہوئی اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے میں نے رکھ دیا رحمت والا ہاتھ پانی میں پگو کر اپنے منہ پہ چھینکے مارنے شروع فرما دیے ایسا صدیقہ کا فرماتی ہے میرا چڑھ پھٹنے لگا اور میرے محبوب کیا بولی یہ گھبراہٹ کیسی یہ پریشانی کیسی فرمایا میری نہیں جانتی لوگ کتنی گھبراہٹ والی ہے آخری وقت ہے سیدہ سات الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی ہے سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی ہے ارے کالی دینا بڑا آسان ہے ایسا صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب الانبیاء رخصت ہوئے تھے صحابہ دیوانے ہو گئے صحابہ جنگلوں کو نکل گئے فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی سے قتل اڑا دیکھ بلال کا کیا بنا سہیل کا کیا بنا فارسی کا کیا بنا ارے جن بچوں کے سر پہ یتیم کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے مدینے کی عورتیں روئی مدینے کے بیمار روئے آج ہم یتیم ہو گئے دوبارہ ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے حضور کی رخصتی کا دن ہے اور خدا بند عالم نے اس لیے یقین رکھا کہ لوگ اچھلنا شروع کر دیں لوگ بے حد متاثر نہ ہو جائے اس لیے یہ وہ گھر ہے کہ مسلمان کے اندر سے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے دنیا سے گئے میرا نبی سے اگر تعلق ہوتا تو تجھے نبی سے محبت ہوتی الس ہوتا خدا کی قسم اس دن تو رونے کا دن تھا اس لیے سیرت نے تمام چیزیں ہمیں بتلائیں ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی جن لوگوں نے کھیل بنایا بنایا تماشا دین کو کو نبی کی سیرت چاہے وہ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں خدا کی قدم یہ لوگ تھے جنہوں نے گنگ کے خزرا پہ بیٹھ کر ایک ایک چھٹاک مچھلی کی دال کا پانی گیارہ گیارہ آدمیوں نے پی کر کے زندگی گزاری نبی کے روزے بیٹھ کر حدیث کا درخت نے دیا نبی کی مسجد کی امامت ہم نے کی نبی کے شہر کی گورنری ہم نے کی نبی کی گلیوں میں چاروں نے کی نبی کے شہر کے دفن کو ہم نے تسلیم کیا ہم تو آئے کرتے ہیں شیخ الحدیث مدد لوہو کو دیکھو بیس برس گزر گئے آج تک کی پڑوس میں دفن ہونے کے لیے منتظر بیٹھے آپ کیا مست نہ بزرگ دروازوں پہ پڑا ہے یہاں دفن ہوں گا یہاں آقا کے قدموں میں جان دوں گا تو یہی کل کھڑکاتا پھر کر رہی ہو بڑا عاشق ہے نا کیا کہنا ہے تیرا تیرے پاس تو بہت زیادہ ہے اس لیے کہتا ہوں کوئی بات نہیں کبا کوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو کبا کوشی کے پردے میں جو عیاشی کے میں ہوتا سلو کو سو کہہ تو ہوں یہ مشکل ہے امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے امی جب کھا جائے تو بچے ہو آنکھوں میں کسی رازم کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے یہ ٹولہ یہ قافلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے جو اس کی دولت کو ساتھ لے کر تبلیغ کرتا ہے ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا آخری بات چاٹا تقریب لے آئے ہیں ہم تو اتنا مانتے ہیں ترکستان کے کچھ لوگوں نے شہن شاہوں نے اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو دولت دی حضور کا چوگا مبارک ایک رومال میں لپتا رہا وہ رومال مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچا ارے خدا کی قسم آج تک مولانا ابو کلام آباد مفتی کفاط اللہ مولانا ملاز الحسن کلانی محمد میاں مراد آبادی اخلاق حسین تیلوی عبد الرحمان سہاروی حسین احمد مدنی شیخ الہند تمام سے تمام نے اس رومال کو جو رومال حضور کے چوبے کو لگا تھا دارالعلوم دو بند کے میں رکھا ہوا ہے یہ برکت نہیں جانتے اور یہ برکت نہیں یہ حرکت ہے ہم تو اس کپڑے کا انکرام کرتے ہیں خدا کی قسم میں جب جشن پہ گیا سب فالا اجلاس پہ گیا میں نے یار کیا یارو اس رومال کو ہاتھ لگا دو کہنے لگے جی بڑا ہے ورنہ ضرور دکھاتے اور سننے کی دکیا میں رکھا ہوا ہے وہ رومال جس رومال کو میرے آقا کا چوگا مبارک لگا ہے رکھا ہے ہمارے پاس خزانہ وہ رومال ہے وہ کنچیل ہے خدا بند عالم کے محبوب کا جس میں چوگا رکھا ہوا تھا ہم تو اس رومال کی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اس منت کی حفاظت کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے گا الحمد للہ رب العالمین